اور اس مہینے کی تیاری میں گزشتہ سوال سے یعنی گزشتہ رمضان جو ختم ہوا اس کے بعد سے رمضان جنت کو سوار رہے تھے یعنی گزشتہ سوال سے الیون منتھ سے گیارہ مہینوں سے جنت کو سوار رہے تھے اس خوشی میں کہ رمضان آ رہا ہے آپ انداز لگائے شانو ام نوالہو اس رمضان کے لیے گیارہ مہینوں سے جنت کو سوار رہے ہو وہ رمضان مجھے اور آپ کو اللہ بلا مانگے عطا فرمائے تو یہ اس کا کتنا بڑا فضل کا کتنا بڑا کرم ہوگا اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی دعا ہوتی تھی اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے ہمارے شعبان میں برکت دے اور رمضان مجھے میسر کر دے یعنی رمضان ہمیں مل جائیں یہ رمضان کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے اس لیے کہ یہ رمضان اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی مغفرتوں سے اللہ کی عطاؤں سے اللہ کی بخششوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو مانگا کرتے تھے پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شان وام نوالہ رب ہے اب غور فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں میری اور آپ کی روحوں کو جمع کیا عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو جن الفاظ سے اللہ نے ہم کو سوال کیا تھا وہ لفظ رب تھا السط و بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب استعمال کی اچھا جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال ہوگا مر رب کا تیرا رب کون ہے وہاں بھی لفظ رب اور اس دنیا کے اندر جب ہم چر رہے ہیں تو یہاں بھی لفظ رب ان لدی کالو رب اللہ تم مستقام کا اللہ تخاف اب تحزنوا بل جنت التی کن تم تو آدون ان الدین کالو بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے تم مستقام الملائکہ فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تخاف یہ بشارت کب مل رہی ہے موت کے موقع پر اللہ تخافو خوف نہ کرو پلا غم نہ کرو شیرو بشارت حاصل کرو کن تم تو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا یہ بشارت موت کے موقع پر سنائی جاتی ہے اسی لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه اہو ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءه اہو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرتا ہے میرے بھائیوں موت ہماری ایسی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور ہر آسمان پر جب ہماری روح جا رہی ہو تو فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہو وہ موت کیا موت ہے جس میں مجرم کی طرح باندھ کر ہمیں لے جایا جائے وہ موت ہی کیا بدترین موت ہے کہ جس کے اندر مجرم کو باندھ کر لے جایا جائے جس کی ذلتی ہو جس کی دنیا کی ذلتی ٹیمپرری ذلتی ہے دنیا میں ایک مشن چلتا ہے اس عزت والے کو ذلیل کرو اس کو اس کو گرا دو اس کی توہین کرو لیکن اس سے غم نہیں کرنا چاہیے دنیا پر فنا کا لیبل ہے فنا کا یہاں کی ہر چیز فانی ہے میری جوانی فانی میرا بچپنا فانی میرا برہاپا فانی میرے کپڑے فانی میرا مکان فانی ہر چیز دنیا کی فانی ہے یہاں فنا کا لیبل لگا ہوا ہے اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کیس مانگی اور بدلہ آخرت میں دے گا عبادت کیسے نماز پڑھو یہاں روزہ رکھو یہاں زکات دو یہاں صدقہ کرو یہاں اچھے اخلاق سے ملو یہاں کسی کی بے عزتی نہ کرو یہاں کسی کے خلاف سازش نہ کرو کیس مانگا اور بدلہ فرمایا میں تمہیں جنت کی شکل میں دوں گا اچھا پھر جنت پر مجھے ایک بات یاد آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْأَلُونَ جو تم سوال کرو گے وہ میں تمہیں دوں گا لیکن سوال کا لفظ نہیں لکم فی ہا ماں أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تدعون دعوت سے ہے تم جو چاہو گے میں دعوت کروں گا سوال جو ہوتا ہے نا وہ دعوت اکرام نہیں ہے میں آپ سے یوں کہوں میری دعوت کیجئے یہ تو سوال ہوا یہ اکرام نہیں ہے آپ خود بلا کر کے مجھے کہیں آپ کی ہمارے وہاں دعوت ہے یہ اکرام ہے اللہ کہتا ہے میں میرے بندوں کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا بلکہ میں خود دعوت کروں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا دار یاسین شریف میں حق نے فرمایا سلام قولم من رب الرحیم کوئی بزرگ آ جائے میرا مسافہ کر لے میں پھولا نہیں سماتا دنیا کی مثال لے لے کوئی ایم پی یا ایم ایم پی آ جائے اور ہم سے مسافہ کر لے میں پھولا نہیں سماتا کوئی منسٹر کا صرف پیغام آ جاتا ہے کہ سلام کہہ دینا میں خوشی کے مارے اچھلتا ہوں مجھے منسٹر نے سلام کہلوایا ساری کائنات کا خالق مالک پالنہار رب وجود دینے والا وہ جنت میں کہے گا السلام علیکم میرے بندو تمہیں سلام ہو سلام رب الرحیم موت ایسی ہو ہماری کہ اللہ خوش ہو فرشتے خوش ہو ارجعی الى رب راضیتا مرضیہ ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بھائیو یہ چند دن تھکانے کے دن ہے اس میں تھکاؤ اپنے آپ کو تراوی میں تھکاؤ تلاوت میں تھکاؤ روزوں میں تھکاؤ اللہ کی یادوں میں تھکاؤ یہ تھکانے کے دن ہیں تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اجر باقی رہ جائے یہ تھکاوٹ تو کل ختم ہو جائے گی عید کے بعد خوب سو گے عید کے بعد خوب اپنے کام کرو گے عید کے بعد خوب تمہیں جاب کرنے ہیں عید کے بعد بہت آرام کرنا ہے تھکاؤ اس مہینے میں کل گزشتہ رمضان میں ہم تھکے تھے وہ تھکاوت ختم ہو گئی وہ تھکاوت بھول گئے اور اجر اللہ کے وہاں باقی ہے یہ مہینہ تھکانے کا ہے یہ بوجھ نہ سمجھو اپنی طبیعت پر کہ روزہ بوجھ ہے تراوی بوجھ ہے میں نے ابھی ایک مجلس میں پہلے ہی روزے کو کہا ان العبد الى کرب تعالی بالسجود صحیح ترین روایت بخاری شریف کی بندہ سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے میں نے گنا عشاء کی نماز میں بندہ ففٹی ایٹ سجدے کرتا ہے ففٹی ایٹ صرف عشاء کی نماز میں اٹھاون سجدے کرتا ہے پہلی سنت چلو چھوڑ دو عشاء سے پہلے کی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھی لیکن فرض کے آٹھ سجدے ہو گئے اس کے بعد دو رکعت سنت معقدہ کے چار سجدے ہو گئے بارہ سجدے اس کے بعد دو رکعت کوئی نفل پڑتا ہے نہیں پڑتا لیکن اس کے بعد بیس رکعت تراوی اور اس کے فورٹی سجدے یعنی چالیس سجدے اس کے ہو گئے تو فورٹی ٹو سجدے ہو گئے اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوتا ہے وطر کے لیے اس کے سجدے کرتا چلا جاتا ہے ٹوٹل ففٹی ایٹ سجدہ وطر کے ختم ہونے تک کرتا ہے ہر سجدے میں اس کو تقرب ہو رہا ہے اللہ کا جب وطر پوری ہوتی ہے تو ہم اللہ سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں اس لیے وطر پڑھ کے بھاگو مت تراوی پڑھ کے بھاگو مت دو منٹ ٹھہر جاؤ پانچ منٹ ٹھہر جاؤ قریب ہو چکے ہیں مانگ لو اپنے رب سے جو مانگو گے اللہ عطا کرے اللہ سے قریب ہو چکے ہیں اپنے وطر کے بعد اپنی تراوی کے بعد دو چار منٹ کے لیے اللہ سے کچھ بیٹھ کر مانگ لو اسی لیے آپ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علی لدینہ پہلے روزے کو فرض بتایا کہ روزہ فرض ہے تمہارے اوپر اچھا یہ روزہ جو ہے وہ صرف تمہارے ہی اوپر نہیں آدم علیہ سلاۃ وسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ سلاط وسلام تک ساری امتوں پر روزے تھے کسی پر کوئی روزہ کسی پر کوئی روزہ کسی پر کوئی روزہ ہر ایک پر عیسائیت پر تو اسی رمضان کے روزے تھے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا و تباء اور خواہشات کا اتباع انہوں نے کیا ورنہ ان کے وہاں بھی یہ رمضان کے روزے تھے یہود کے وہاں بھی روزے اس سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے عدم علیہ السلاۃ وسلام کے اوپر ایام بیس کے روزے یہ روزے ہر امت کے اوپر تھے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہی اوپر فرض نہیں کیا تم سے پہلے بھی فرض کیا علیکم السیام کما قطب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے شہر رمضان انزل فيه القرآن اب فرمایا اسی مہینے میں میں نے قرآن اتارا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عبداللہ ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بڑے سخی تھے بڑے سخی تھے سخاوت ایک بہترین انبیاء کا وصف ہے سخاوت انبیاء کا وصف ہے قرآن کریم میں بھکت اعلیٰ دلشانہو نے ان لوگوں کو برا کہا ہے جو خود تو سخاوت نہیں کرتے دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتے ہیں سورہ ارائیت کو پلو ارائیت اللذی یقدب بالدین فَغَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ معاون کا ادنا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے پانی نہیں دیتے جو پانی نہیں دیتا وہ بڑی نعمت کو کیسے دیتا ہوگا اس لیے قرآن نے سخاوت کے روکنے والوں کو بدترین انسان قرار دیا میرے بھائیوں خود نہ دے سکتے ہو نہ دو دوسروں کو سخاوت سے نہ روکا کرو دینے والوں کو روکا نہ کرو وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ تو بہرحال صفت انبیاء ہے سخاوت ان کی طبیعت سخاوت سے بھری ہوئی تھی ایک ایک, ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھی زور سے کھینچی یہاں تک کہ حضرت کی آنکھیں باہر نکل آئی اور فرمایا محمد مجھے مال دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر تو چھوڑ تو جب اس نے چادر چھوڑی حضرت نے فرمایا سارا مال میں تقسیم کر چکا اگر تو پہلے آتا تو میں ضرور تجھے دیتا فرمایا مجھے مال چاہیے نبی نے حضرت بلال کو فرمایا بلال قرض لے کر دے دو آئندہ ہم قرض کو ادا کر دیں گے فرمایا پہاڑ کے برابر اگر اللہ میرے لیے سونا بنا دے تین رات نہیں گزرے گی میں سب تقسیم کر دوں گا سوائے ایک دینار کے جس کو میں اپنے قرض کے لیے باقی رکھوں گا قرض کی اہمیت بھی بتائی اور سخاوت کی طرف اشارہ بھی کر دیا نبی کی صفت سخاوت تھی ابن عباس کہتے ہیں الناس حضرت سخی تھے اور رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی اور ابن عباس جب مثال دیتے ہیں تو اتنی پیاری مثال دیتے ہیں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت من ریح المرسلہ چلنے والی ہوا کی طرح تھی چلنے والی ہوا کی طرح تھی اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہوا جب چلتی ہے تو مالدار کے گھر میں بھی جاتی ہے غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے میرے نبی کی سخاوت مالداروں کو کو بھی بھی جاتی جاتی تھی تھی غریب ہوا چلتی ہے اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے دشمن کے گھر میں بھی جاتی ہے نبی کی سخاوت اپنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی دشمن کے گھر میں بھی جاتی تھی یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا یہ مبارک مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا ہے تراوی میں تھکاؤ روزوں میں تھکاؤ تلاوت قرآن میں تھکاؤ خوب تھکاؤ اس لیے کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اجر اللہ کے وہاں باقی رہے گا اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے افطاری میں خرچ کرو لوگوں کو افطاری کراؤ امیر کی افطاری غریب کی افطاری یتیم کی افطاری بیواؤں کی افطاری ہر ایک کو افطاری کراؤ اس لیے کہ نبی کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ حضرت کی سخاوت امیروں کے لیے غریبوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے کسی کو افطاری کرا دی تو اس صورت میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو کیسے افطاری کرائے حضور دے بیان کرتے کرتے اخیر میں فرمایا کچھ نہ ہو اپنی طرف سے پانی پلا دینا اللہ اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں اس رمضان میں فرض کا ثواب سیونتی درجہ ہے فرض کا ثواب سیونتی درجہ ہے ظاہر سی بات ہے ایک روزے کا ثواب ستر روزے کے برابر ہوا یعنی میرا آج کا ایک روزہ جو ہے وہ ستر سیونتی روزوں کے برابر ہو گیا تو مجھے تو میرے سیونتی روزوں کا ثواب مل گیا لیکن میں نے کسی کو افطاری کرائی اللہ مجھے میرے روزوں کا سیونتی روزوں کا ثواب دیتا ہے دوسرے کی افطاری کی وجہ سے بھی مجھے اللہ اور سیونتی کا ثواب عطا کہ اللہ کی عنایتیں ہیں یہ مبارک مہینہ اللہ سے لینے کا ہے اپنے مال کی سخاوت زکوٰۃ صدقہ اپنا فطرہ ہر ایک کو اپنے اپنے سعادت سمجھ کر کے ادا کرے احسان سمجھ کر کے نہیں کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں احسان سمجھ کر کے نہیں افطاری کے اندر اور عبادتوں میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں دل شانو وہ ہیں جس نے ہماری روح کے اندر بھی کہا بے رب قبر میں جائیں گے تو بھی ہم کو کہے گا مر رب کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کہا ان اللہ کالو رب رب رب اور اور قرآن شروع کیا الحمد للہ اور قرآن ختم کیا کل اعوذ رب ناس ابتدا قرآن رب سے انتہائے قرآن رب سے انسان کا وجود رب سے انسان کا اختتام رب سے یہ سب رب کا لفظ بتا رہا ہے مجھ سے بر کر تمہاری تربیت کرنے والا کوئی میں مربی ہوں تمہارا میں مربی ہوں میری تربیت پہ آ جاؤ میں تمہارے نفس کو بھی بناؤں گا شیطان سے بھی حفاظت کروں گا ہر چیز سے میں تمہیں بچاؤں گا میری تربیت میں آ جاؤ ایک والد کہتے ہیں میری سنو تم بن جاؤ گے ایک اللہ کہتا ہے میری تربیت میں آ جاؤ تم سور جاؤ گے بن جاؤ گے اور پھر موت تمہاری وہ ہوگی کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم یوں جنت کا دروازہ کھلے گا قرآن کہہ رہا ہے اور مومن جب جائے گا تو فرشتے اور جنت کے داروغا کہیں گے سلام علیکم او نیک بندے تجھے سلام ہو یہ ہے موت یہ یہ یہ ہے ہے موت موت موت اللہ سے مانگو وہ موت نہ مانگو کہ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها قطیت ابوابها وقال لهم خزنتها جس کے اندر اس کے جہنم کو اس کے آگ کو اس کے اس کی کو اس کے آگ کی بھرک کو جو بیان کیا گیا ہے ایسی موت اللہ سے نہ مانگا کرو موت بنانے کے لیے خوبصورت زندگی کے لیے اور خوبصورت موت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطاری کے موقع پر دعاؤں میں خاص جو دعا مانگی وہ جنت کی طلب جہنم سے پناہ جنت کی طلب جہنم سے پناہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی وجہ کیا ہے حضرت خانوی فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہے کوئی نہیں ہے جو جنت کا مستحق ہو کوئی نہیں ہے نبی جیسا نبی کہہ رہا ہے لا احسی علیک انت کما اس علی تھا اللہ نب اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا تو تو تو ہی ہے جب نبی تعریف نہیں کر سکتا زید عمر بکر کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے ہم اس لیے نہیں مانگ رہے جنت کہ جنت کے مستحق ہے ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جہنم برداشت کرنے کی طاقت نہیں جہنم کی طاقت نہیں ہے اس لیے اللہ تج سے جنت مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں اس مبارک مہینے میں تھکاؤ اپنے آپ کو اور اس تھکاوٹ کو برا نہ سمجھو رات میں دن میں میں تلاوت قرآن اللہ کی یادوں میں تراوی میں عبادت میں اسی پر میں نے وہ نقطہ بیان کیا کہ آپ قریب عشاء کی نماز میں ففٹی ایٹ سجدے کر رہے ہیں اٹھاون سجدے اور جہاں سجدوں سے فارغ ہوئے لوگ بھاگتے ہیں ارے سجدوں سے تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے ذرا فطر کے بعد دو منٹ بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لو اے اللہ تو میرے ایمان کی بھی حفاظت کر میری دنیا کی بھی حفاظت کر میری اولاد کی بھی حفاظت کر میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کر اور میری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اللہ کے حبیب کی دعا تھی اللہ انی اعوذ بکا من زی کی دنیا وزی کی القبری وزی کی الاخرہ اے اللہ دنیا کی تنگی سے قبر کی تنگی سے آخرت کی تنگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہم سب بھی اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ دنیا کی تنگی قبر کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے وصل اللہ علی نبی الکریم یا ارحم اور